دعائیں عافیت کی تاکید کیوں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم سراخوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر سنت ہر دعا سراخوں پر لیکن دعائے عافیت کی اہمیت اور ضرورت اس زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہر طرف فتنے ہیں اور وبائیں ہیں یعنی دنیا بھی خطرے میں ہے اور دین بھی اس لیے دعائیں عافیت کی تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ اگر ہمیں عافیت مل گئی تو دین دنیا سب ٹھیک ہو جائیں گے سب محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ عربی کا شعر ہے کا قطر السماء وما تنبت الارض من نامیہ فلا تسألن اذا ادا ما سألتہ الہ کا شعی سولافیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلائیں اتنی زیادہ ٹوٹ پڑی ہیں جتنی کہ بارش کے قطرے اور زمین سے اگنے والی چیزیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے بس صرف عافیت ہی مانگو اس لیے دعا عافیت کو بھرپور طریقے سے اپنائیں اور ایک ایک مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کو سکھا دیں اور اس کا معمول بنا دیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم اہل دیار لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ تم پر سلامتی ہو ان گھروں والے مؤمنین و مسلمین ہم تم سے انشاءاللہ آ ملنے والے ہیں میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں یعنی مرے ہوئے مسلمانوں کو بھی عافیت کی دعا دیا کریں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ زندہ مسلمانوں کے لیے عافیت کی دعا کتنی ضروری ہے